یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح یعنی فتح مکہ کے لیے جہاد کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کے کے ساتھ جو آپ ہمراہ تھے نکلے اور حنائی میں جنگ کی اللہ نے اپنے دین کو اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ کو سو اونٹ عطا فرمائے پھر سو اونٹ پھر سو اونٹ ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے یہ بیان کیا کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو عطا فرمایا سو عطا فرمایا مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بغض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا پھر آپ مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام انسانوں کے نسبت زیادہ محبوب ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6022